تحقیقاتی عدالت میں مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کے دوسرے بیان کے اقتباسات نمبر ایک قادیانیوں کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں مثلا یہ کہ انہیں مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے اور قادیانیوں کو سرکاری محکموں میں کلیدی مناسب سے ہٹا دیا جائے ان کے بارے میں متعدد سوالات عدالت میں اٹھائے گئے ہیں مگر ان کے صحیح اور مکمل جوابات نہیں دیے گئے قادیانیوں سے متعلق مطالبات بیک وقت سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی الف یہ سوال بار بار کیا گیا ہے کہ یہ مطالبات مذہبی ہیں یا سیاسی اور اکثر اس کا جواب صرف یہ دے دیا گیا ہے کہ یہ مذہبی مطالبات ہے حالانکہ در حقیقت نہ یہ سوال صحیح اور نہ اس کا یہ جواب اس میں شک نہیں کہ جس نزا کو حل کرنے کے لیے یہ مطالبات پیش کیے گئے ہیں اس کی ابتدا ایک مذہبی اختلاف سے ہوئی ہے مگر پچھلے پچاس سال کے تدریجی ارتقا سے اب وہ محض ایک مذہبی نزا نہیں رہی ہے بلکہ ایک معاشرتی معاشی اور سیاسی نزا بھی بن گئی ہے کوئی مسئلہ اپنی اصل کے اعتبار سے خواہ مذہبی ہو یا اخلاقی جب وہ عملاً معاشرے میں پیچیدگیاں اور خرابیاں پیدا کرنے لگتا ہے تو اس کو لامحالہ دستور یا قانون یا انتظامی تدابیر کے ذریعے سے حل کرنا پڑتا ہے اور ایسے موقع پر یہ بحث پیدا نہیں کی جاتی کہ مسئلہ تو مذہبی یا اخلاقی ہے اس کو سیاسی وسائل سے کیوں حل کیا جا رہا ہے یہاں مسلمانوں اور قادیانیوں کے مذہبی نظا نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ایک جداگانہ مستقل اور منظم جتھا بن گیا ہے جو عقیدے میں مسلمانوں سے بنیادی اختلافات رکھتا ہے معاشرت میں ان سے مقاطیات کرتا ہے معاشی میدان میں ان کے خلاف منظم طور پر برسر پیکار ہے سیاسی حیثیت سے ہمیشہ ان کے مفاد کے خلاف کام کرتا رہا ہے اور ان سب باتوں کے باوجود وہ مسلمانوں میں شامل رہ کر اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اپنی تعداد بڑھا رہا ہے اور مسلم معاشرے کے داخلی انتشار میں روز بروز اضافہ کیے چلا جاتا ہے اس پر مزید وہ خطرات ہیں جو سرکاری ملازمتوں میں اس گروہ کی انتہائی غیر متناسب کثرت سے اور اس کے ان سیاسی منصوبوں سے بلوچستان کو بیس بنا کر سارے پاکستان پر قبضہ کر لینے کے لیے اس کی جانب سے بارہا ظاہر کیے گئے ہیں مسلمانوں میں شدت کے ساتھ اضطراب پیدا کر رہے ہیں اس طرح کے ایک مسئلے کو آخر محض ایک مذہبی مسئلہ کیسے کہا جا سکتا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے دستوری قانونی اور سیاسی تدابیر استعمال کرنے کے سوا آخر اور کیا چارہ کار ہے متحدہ ہندوستان میں ہندو مسلم نظا بھی اصلاً ایک مذہبی نظا ہی تھی مگر جداگانہ انتخاب سے لے کر تقسیم ملک تک اس کو حل کرنے کے لیے جتنے مطالبے بھی کیے گئے وہ سب سیاسی نوعیت کے مطالبے تھے مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلافات بنیادی ہیں بے مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلاف کو مختلف فرقوں کے اختلافات کی نظیر فرض کر کے عدالت میں بار بار علماء اور فرقوں کی باہمی کشمکش کے متعلق سوالات کیے گئے ہیں مگر یہ محض ایک خلط مبحث ہے ان دونوں قسم کے اختلافات میں ترحقیقت کوئی مماثلت ہی نہیں ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی نظیر قرار دیا جا سکے بلا شبہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ بعض فرقوں کے علماء نے بعض دوسرے فرقوں اور ان کے علماء کی تکفیر کی ہے اور اپنے فتووں میں حد سے زیادہ تجاوز بھی کیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن مسائل پر یہ تکفیر بازی کی گئی وہ محض چند دینیاتی مسائل کی تعبیرات کے اختلافات تھے اسی بنا پر مسلم ملت نے بحیثیت مجموعی تکفیر کے ان فتووں کو کبھی اہمیت نہ دی محتاط علماء نے ان کو ہمیشہ ناپسند کیا کسی شخص یا گروہ کو خارج از ملت قرار دینے پر مسلمانوں کے درمیان کبھی اتفاق نہیں ہوا مختلف فرقوں کے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے رہے آپس میں شادی بیاہ کرتے رہے حتیٰ کہ سنیوں اور شیعوں کی باہی میں مناقحت کی بھی ہزارہ مثالیں موجود ہیں پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کبھی کوئی اہم قومی مسئلہ پیدا ہوا تمام مسلمانوں نے مل کر اس کے لیے جدوجہد کی ان کا قومی مفاد ایک رہا اور ان کے قومی جذبات اور سیاسی مقاصد مشترک رہے اس کے برعکس قادیانیوں اور مسلمانوں کا اختلاف ایک بنیادی اختلاف ہے کوئی شخص جو اسلام کے متعلق سرسری سی واقفیت بھی رکھتا ہو اس امر سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا قیدہ اسلام کے اساسی عقائد میں سے ہے اور ایک شخص کے دعوی نبوت پر ایمان لانے یا نہ لانے سے لازمن کفر و ایمان کی تفریق واقع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے دعوی نبوت پر ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان اختلاف کی ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی مسلم فرقوں کے درمیان حائل نہ ہوئی تھی تمام فرقوں کے مسلمانوں نے بال اتفاق قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور قادیانیوں نے اس کے برعکس ان سب لوگوں کو کافر ٹھہرایا جو مرزا کو نبی نہ مانے دوسری تکفیروں کے برعکس اس تکفیر نے عمل دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا عبادت سے لے کر معاشرت تک ان کے درمیان ہر چیز میں جدائی پڑ گئی ان کے قومی مفاد اور سیاسی حوصلے تک ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے اور علیحدگی سے گزر کر نوبت کشمکش اور مخاسمت تک پہنچ گئی اس شریف فرق کو آخر کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور قادیانی مسلم اختلافات کو فرقوں کے باہمی اختلافات سے خلط ملط کر دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے تاہم اگر ایسا کوئی فیصلہ کر بھی دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ عملاً وہ کشمکش ختم ہو جائے جو شہروں سے لے کر دیہات تک ہزاروں خاندانوں میں اور دفتروں سے لے کر منڈیوں تک ہزاروں افراد میں برپا ہے تمام منحرفین کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ ضروری نہیں جیم عدالت میں یہ سوال بھی بار بار اٹھایا گیا ہے کہ آیا ان سب لوگوں کو اسی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جائے گا جو اسلام کے بنیادی مسائل میں عام مسلمانوں سے مختلف نظریہ اختیار کریں مثلا اہل قرآن اور ایسے ہی دوسرے لوگ اس کا ایک جواب اصولی پہلو سے ہے اور دوسرا عملی پہلو سے اصولی پہلو سے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک تعبیر اجتہاد اور استنباد کا تعلق ہے اس میں مختلف نقطۂ نظر رکھنے والوں کے لیے اسلام میں زیادہ سے زیادہ ٹھیل کی گنجائش ہے ایسے امور میں بڑی سے بڑی غلطی بھی گمراہی ہو سکتی ہے مگر اس پر خروج از اسلام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا بخلاف اس کے اسلام کی اساسی امور میں جب کبھی کوئی ایسا رد و بدل کیا جائے گا جس کے لیے دائرۂ دین میں کوئی گنجائش نہ ہو تو ایسی صورت میں یقیناً خروج از اسلام کا حکم لگایا جائے گا بلا لحاظ اس کے کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے ابھی پہلو سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک فرد یا چند منتشر افراد کا اسلام سے انحراف اور چیز ہے اور مسلم معاشرے کے اندر ایک منحرف گروہ کی باقاعدہ جتھا بندی جو مسلسل تبلیغ سے اپنی تعداد بھی بڑھا رہی ہو اور معاشی اور سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلے میں کشمکش بھی کر رہی ہو ایک بالکل ہی دوسری چیز اس دوسری قسم کے انحراف سے مسلسل نصف صدی تک زخم کھاتے رہنے کے بعد اگر مسلمان تنگ آ کر کچھ مطالبات پیش کرتے ہیں تو اس موقع پر آخر پہلے قسم کے انحراف کی مثالیں کیوں یاد کی جاتی ہیں کہ عملاً یہ بات دنیا بھر کے سامنے نمایاں نہیں ہے کہ پہلی قسم کے منحرفین کے ساتھ مسلمانوں کا اجتماعی طرز عمل دوسرے قسم کے منحرفین کی بنسبت نسبت طور پر مختلف ہے مسلمان آخر کب یہ مطالبہ لے کر اٹھے تھے کہ تمام منحرفین کو غیر مسلم اقلیتوں میں شامل کیا جائے ظفر اللہ خان کی علیحدگی کے مطالبے کے وجوہ ظفر اللہ خاں کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ محض اس نظریے پر مبنی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست کا وزیر نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب موصوف نے اپنی سرکاری پوزیشن سے سراسر ناجائز فائدہ اٹھا کر تقسیم ہند سے پہلے بھی قادیانی تحریک کو تقویت پہنچائی ہے اور قیام پاکستان کے بعد پہلے سے بھی بڑھ کر وہ ایسا کرتے رہے ہیں اس لیے ان کا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا مسلمانوں کے لیے ایک مستقل وجہ شکایت بن گیا ہے اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان کو وزارت سے ہٹا دیا جاتا تو پاکستان کو امریکہ سے ایک دانہ گندم بھی نہ ملتا میں کہتا ہوں کہ یہ بات اگر واقعی صحیح ہے تو اس معاملے کی نوعیت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے اس کے تو صاف معنی یہ ہیں کہ امریکہ نے اپنا خاص ایجنٹ ہمارے محکمہ خارجہ پر مسلط کر دیا ہے اور دس لاکھ ٹن گیہوں کے عوض ہماری خارجہ پالیسی رہن رکھی گئی ہے اس صورت میں تو ہمیں قادیانی تحریک کے بجائے امریکہ کی سیاسی غلامی سے نجات پانے کے لیے صاحب موصوف کی علیحدگی کا مطالبہ کرنا چاہیے یہ بات میں صرف اس مفروضے پر کہہ رہا ہوں کہ حکومت امریکہ نے ایسی کوئی بات حکومت پاکستان سے سراہتن یا کنایتن کہی ہو مگر مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ امریکی حکومت کا کوئی متبر ایسا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساڑھے سات کروڑ باشندوں کی دوستی پر ایک شخص کی دوستی کو ترجیح دے اور اڑتالیس کروڑ روپے کے ایک دوستانہ تحفے سے باشندگان پاکستان کو احسان مند بنانے کے بجائے ان کے دلوں میں اپنی قوم اور حکومت کے خلاف الٹے سیاسی شکوک پیدا کر دے کلیدی مناسب کا مفہوم اور مطالبہ علیحدگی کے لیے دلائل قادیانیوں کو کلیدی مناسب سے ہٹانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کی بنیاد بھی صرف یہ نظریہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلمانوں کو کلیدی مناسب پر معمور نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ مطالبہ اس بنا پر کیا گیا ہے کہ پچھلے دور میں انگریزوں کی غیر معمولی عنایات سے اور موجودہ دور میں پاکستان کے حکمرانوں کی غفلت اور بے حسی سے فائدہ اٹھا کر اس چھوٹے سے گروہ نے اپنی آبادی کے تناسب سے بدرجہ زیادہ ملازمتوں پر قبضہ کر لیا ہے اس گروہ کا جو شخص بھی کسی اہم عہدے پر پہنچ گیا ہے اس نے اپنے ہم مذہبوں کو بھرتی کرنے میں کوئی کثر نہیں اٹھا رکھی ہے اس گروہ کے پیشوا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اعلانیہ اپنے پیروؤں کو ہدایت کی ہے کہ ایک منصوبہ بنا کر تمام سرکاری محکموں میں گھسنے کی کوشش کریں اس گروہ کے باثر عہدیداروں نے اکثر اپنے مذہب کی تبلیغ اس طرح کی ہے کہ جو ان کے دائرہ اثر میں ملازمت حاصل کرنا چاہے وہ قادیانیت قبول کر لے اور اب ان کے حوصلے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اس راستے سے وہ پاکستان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے ہیں اس صورت حال کو دیکھ کر مجبوراً یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کلیدی مناسب سے ہٹایا جائے اس مطالبے کے سیاق و سباق میں کلیدی مناسب کا مفہوم وہ نہیں ہے جو غیر مسلمانوں کو کلیدی مناسب نہ دینے کے اسلامی نظریے میں ہے بلکہ یہاں کلیدی منصب سے ہر وہ اہم عہدہ مراد ہے جس پر فائز ہو کر قادیانی گروہ کا کوئی شخص اپنے گروہ کو اسی طرح کے ناجائز فائدے پہنچا سکتا ہو جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے حقیقت جیسی کچھ صورتحال اس گروہ نے اپنی روش سے پیدا کرتی ہے اور اس کو اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ یہ مطالبہ اصلی ضرورت سے بہت کم ہے مطالبہ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آئندہ دس سال کے لیے تمام محکمہ میں قادیانیوں کی بھرتی بالکل بند کر دی جائے تاکہ موجودہ عدم توازن کی کیفیت دور ہو سکے عدالت کے سامنے پیش کرتا قادیانیوں کی بناوٹی پوزیشن عدالت میں یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ ربوہ کی طرف سے اس کے وکیل نے عدالت کے دیے ہوئے سات سوالوں کے جواب میں جو بیان دیا ہے اس سے مسلمانوں اور قادیانیوں کا اختلاف رفع ہو جاتا ہے میں نے اس بیان کو پورے غور کے ساتھ پڑھا ہے میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ اس بیان سے پوزیشن میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا اور اس کے باوجود نژا و اختلاف کے وہ تمام اسباب چونکہ تو باقی رہتے ہیں جو اب تک خرابی کے موجب رہے ہیں اس بیان میں قادیانیوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ اپنی اصلی پوزیشن کو تعویلوں کے پردے میں چھپا کر ایک بناوٹی پوزیشن عدالت کے سامنے پیش کرے تاکہ عدالت ان سے دھوکا کھا کر ان کے حق میں مفید مطلب رپورٹ بھی دے دے اور وہ اپنی سابق روش پر اللہ حال ہی قائم بھی رہ سکے ان کی سابق تحریروں اور ان کے اب تک کے طرز عمل سے جو شخص کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے اس بیان میں اپنی پوزیشن بدل کر قریب قریب وہ پوزیشن اختیار کر لی ہے جو لاہوری احمدیوں کی پوزیشن تھی لیکن یہ تبدیلی وہ صاف صاف یہ کہہ کر اختیار نہیں کرتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نظا ختم کرنے کے لیے اپنے عقیدے اور مسلک میں یہ تغیر کر رہے ہیں بلکہ وہ اسے اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ابتدا سے یہی رہی ہے حالانکہ یہ سریح غلط بیانی ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً اپنی سابق پوزیشن کی توثیق کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں البتہ عارضی طور پر اس تحقیقات کے دوران میں انہوں نے ایک مناسب وقت پوزیشن اختیار کر لی ہے جو تحقیقات کا دور گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اس فریب کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی اگر ان کے بیان کا ذرا تفصیلی جائزہ لے کر دیکھ لیا جائے الف عدالت نے سوال کیا تھا کہ جو مسلمان مرزا کو نبی نہیں مانتے کیا وہ مومن اور مسلم ہیں جواب میں وہ کہتے ہیں کسی شخص کو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو نہ ماننے کی وجہ سے غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا مگر یہ جواب دینے کے ساتھ ہی انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ان کی پچھلی تحریرات اس کے بالکل خلاف ہے اس لیے وہ ان کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہماری بعض سابقہ تحریرات سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس کے متعلق ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ان سابقہ تحریرات میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں وہ ہماری مخصوص ہیں عام محاورے کو جو مسلمانوں میں رائج ہے استعمال نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے اس مسئلے پر یہ کتابیں غیر احمدیوں کو مخاطب کر کے شائع نہیں کی بلکہ ہماری یہ تحریرات جماعت کے ایک حصے کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہیں اس لیے ان تحریرات میں ان اصطلاحات کو مد نظر رکھنا ضروری نہیں تھا جو دوسرے مسلمانوں میں رائج ہے اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی سابق تحریرات کی تردید نہیں بلکہ توثیق کر رہے ہیں اور عدالت کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان تحریرات کا مفہوم ان کے موجودہ جواب کے خلاف نہیں ہے اپسرا ان کی سابق تحریروں میں سے صرف دو عبارتیں ملاحظہ ہو کل مسلمان جو حضرت مسیح معود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح معود کا نام بھی نہ سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے بہوالا آئینہ صداقت مصنف مرزا بشیر الدین محمود احمد صفحہ پینتیس ہر ایک ایسا شخص جو موسا کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا کیا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح مود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ حوالہ کلمت الفصل مصنف صاحب زادہ بشیر احمد صفحہ ایک سو دس صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دونوں عبارتوں میں محض مرزا صاحب کے نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے کیا یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں الفاظ قادیانیوں کی مخصوص اصطلاحات ہیں اور ان کا مفہوم وہ نہیں ہے جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہے اس طرح کی تحریروں کی یہ تعویل کس قدر بھونڈی تعویل ہے کہ ہم نے یہ تحریرات جماعت کے ایک حصے یعنی لاہوری احمدیوں کو مخاطب کر کے لکھی تھی آخر کون نہیں جانتا کہ لاہوری احمدیوں سے قادیانیوں کا جس بات پر پچھلے پینتیس سال جھگڑا رہا ہے وہ اسی نقطے پر تھا کہ قادیانی مرزا کی نبوت تسلیم نہ کرنے والے سب مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے تھے اور لاہوری ان کے اس عقیدے کو غلط ٹھہراتے تھے اس مباحثے میں اگر فریقین کے نزدیک کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کا مفہوم وہ نہ تھا جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہے تو پھر جھگڑا کس بات پر تھا بے عدالت کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو شخص مرزا کی نبوت تسلیم نہ کرے کیا وہ کافر ہے صدر انجمن احمدیہ ربا کے وکیل صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ کافر کے معنی عربی زبان میں نہ ماننے والے کے ہیں پس جو شخص کسی چیز کو نہیں مانتا اس کے لیے عربی زبان میں کافر کا لفظ ہی استعمال ہوگا بس ایسے شخص کو جب تک وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کو نہیں مانتا اس کو اس چیز کا کافر سمجھا جائے گا اس عبارت سے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ مرزا کو نہ ماننے والوں کو لغوی معنی میں کافر کہتے ہیں نہ کہ اسلام کے اصطلاحی معنی میں لیکن یہ سریح دھوکہ ہے اوپر مرزا بشیر الدین محمود اور صاحبزادہ بشیر احمد کی جو دو عبارتیں نقل کی گئی ہے ان دونوں میں کافر کی تشریح دائرہ اسلام سے خارج کے الفاظ میں کی گئی ہے اور اس کی مزید تشریح مرزا بشیر الدین محمود اور صاحب زادہ بشیر احمد کی یہ عبارات کرتی ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں وہ حوالہ انوار خلافت صفحہ نوے اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح معود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ خواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ ایک سو اڑتالیس ان عبارتوں کی موجودگی میں یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ قادیانی حضرات مرزا کے منکر مسلمانوں کو محض نہ ماننے والے کے معنی میں کافر کہتے ہیں پھر اس سے بھی زیادہ بڑا دھوکہ اس بیان میں دیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معمول من اللہ کے انکار کے ہرگز یہ معنی نہ ہوں گے کہ ایسے لوگ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو کر امت محمدیہ سے خارج ہیں یا یہ کہ مسلمانوں کے معاشرے سے خارج کر دیے گئے ہیں اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ نہایت ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں ان میں مسلمانوں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کا اثبات کیا گیا ہے ظاہر بات ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو اور مرزا کو نہ مانتا ہو وہ امت محمدیہ سے خارج نہیں ہو سکتا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو ماننے والا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے باوجود امت عیسیہ میں اور حضرت مسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کے باوجود امت مسیح میں شمار ہوگا البتہ ایسے کسی شخص کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جائے گا اسی طرح قادیانی حضرات مرزا کے منکر مسلمانوں کو امت محمدیہ میں تو ضرور شامل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں ہیں مگر دائرہ اسلام سے بہرحال خارج سمجھتے ہیں کیونکہ خدا کے ایک نبی کا انکار بھی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ان کے نزدیک مرزا خدا کے نبی ہیں پھر دوسرے فقرے میں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ غیر احمدی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے بلکہ عذرائے لطف و کرم صرف یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے سے خارج نہیں کر دیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ان کے قبضے میں نہیں ہے جس سے وہ کسی کو خارج کر سکیں جی عدالت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ایسے کافر ہونے کے دنیا اور آخرت میں کیا نتائج ہیں اس کا جواب صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب یہ دیتے ہیں کہ ایسے کافر کی کوئی دنیوی سزا مقرر نہیں ہے وہ اسلامی حکومت میں ویسے ہی حقوق رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں اسی طرح عام معاشرے کے معاملے میں بھی وہ وہی حقوق رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے ہے ہاں خالص اسلامی حکومت میں وہ حکومت کا ہیڈ نہیں بن سکتا باقی رہے اخروی نتائج سو ان نتائج کا حقیقی علم تو صرف اللہ کو ہے یہاں پھر عدالت کو بالکل غلط اطلاع بہم پہنچائی گئی ہے قادیانی حضرات مسلمانوں پر جس کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اس کے دنیوی نتائج صاحبزادہ بشیر احمد کے الفاظ میں دراصل یہ ہیں حضرت مسیح معود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی دوسرے دنیوی دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ اناتا ہے سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصارہ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں تک کو سلام کا جواب دیا ہے بحوالہ کلمت الفصل صفحہ ایک سو انہتر رہے اس کفر کے اخروی نتائج تو وہ خود مرزا غلام احمد پر نازل شدہ الہام کی بموجب یہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے بحوالہ تبلیغ رسالت جلد نہم صفحہ ستائیس اب یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ قادیانی حضرات کی نگاہ میں جو وزن مرزا صاحب کے الہام کا ہو سکتا ہے وہ شیخ بشیر احمد ایڈوکیٹ کے اس بیان کا نہیں ہو سکتا جو انہوں نے اس تحقیقات کی ضرورت سے صدر انجمن احمدیہ کے وکیل کی حیثیت میں دیا ہے نیز مرز کے مسلک کی جو تفسیر ان کے اہل بیت میں سے ایک بزرگ نے فرما دی ہے اسے بہرحال وکیل صاحب کے بیان کی بنسبت زیادہ سند اعتبار حاصل ہوگی دال عدالت کا سوال یہ تھا کہ کیا مرزا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور اسی طریقے سے الہام ہوتا تھا جواب میں اقرار کیا گیا ہے کہ مرزا پر وہی نازل ہوتی تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہی مرتبے اور حیثیت میں اس وہی سے کمتر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی لیکن یہ عدالت کے سوال کا صحیح جواب نہیں ہے اس میں جو بات چھپائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا کی وہی اپنی نوعیت کے لحاظ سے ویسی ہی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تھی اور اس کے نام ماننے والے کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کے نام ماننے والے کی ہے یہ بات مرزا غلام احمد نے خود ان الفاظ میں بیان کی ہے آنچی من زی وحی خدا بخدا پاک دانش زی خطا ہم قرآن منزہ اشدانم خطاہا ہمیں اس ایمانم بخدا ہست ای کلام مجید از ازدانی خدائے پاک و وہی آ یقین کی عیسی را سارا کلامه کی شد برو القا و یقین کریم بر تورات و یقین ها سید السادات کم نیم زا ہما بروی یقین حرکی گویت گوید و حس لغین در سمین صفحہ نمبر دو سو ستاسی مجموعہ کلام مرزا غلام احمد نزول مسیح صفحہ نمبر ننانوے ہے عدالت کا سوال یہ تھا کہ کیا احمدیوں کے مذہب میں ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے خلاف کوئی حکم موجود ہے جو مرزا نہ مانتے ہوں جواب میں اقرار کیا گیا ہے کہ اس وقت تک جماعتی فیصلہ یہی رہا ہے کہ غیر از جماعت لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اب مرزا کی ایک ایسی تحریر مل گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا مکفر یا مقذب نہ ہو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر خط کشیدہ الفاظ پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے درحقیقت سابق کی پوزیشن میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا یہ ظاہر بات ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ایک مدعی نبوت کے معاملے میں آدمی کے لیے دو ہی رویے ممکن ہیں یا اس کے دعوے کو مان لے یا اس کا انکار کر دے اقرار اور انکار کے درمیان کوئی مقام نہیں ہے اب جو شخص ان کے دعوے کا انکار کرتا ہے وہ چاہے مکفر نہ ہو مگر مکذب ہونے سے کسی طرح نہیں بچ سکتا اس طرح غیر احمدی مسلمانوں کی نماز جنازہ کے معاملے میں قادیانیوں کی پوزیشن عملاً وہی رہتی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مدعی نبوت کے معاملے میں مکذب لازمند صرف اسی شخص کو نہیں کہتے جو صاف الفاظ میں اس کو جھوٹا کہے بلکہ اس کے دعوے کا انکار بھی اس کی تقزیب ہی ہے دال عدالت کا سوال تھا کہ کیا احمدی اور غیر احمدی میں شادی جائز ہے اور ایسی شادی کے خلاف ممانعت کا کوئی حکم موجود ہے جواب میں وکیل صاحب بیان فرماتے ہیں کہ احمدی مرد کی غیر احمدی لڑکی سے شادی کی کوئی ممانعت نہیں البتہ احمدی لڑکی کے غیر احمدی مرد سے نکاح کو ضرور روکا جاتا ہے نیز یہ کہ دراصل اس ممانعت کی بنا احمدیت سے بغض اور عداوت رکھنے والوں کے اثر سے لڑکیوں کو بچانا تھا اور یہ کہ کوئی احمدی اپنی لڑکی کا نکاح غیر احمدی مرد سے کر دے تو اس کے نکاح کو کل عدم قرار نہیں دیا جاتا لیکن اس جواب میں اصل پوزیشن عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی اصل پوزیشن وہ ہے جو صاحب زادہ بشیر احمد نے کلمت الفصل میں ان الفاظ میں بیان کی ہے حضرت مسیح معود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نسارا کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے بہوالا صفحہ ایک سو انسٹھ زال صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب نے اپنے بیان میں عدالت کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ قادیانیوں نے مسلمانوں کی تکفیر اور ان سے عبادت و معاشرت میں مقاطعہ کرنے کی جو روش اختیار کی ہے اس کی نوعیت عام مسلمانوں کی دینی و اخلاقی حالت پر مختلف اصلاح پسند لوگوں کی تنقیدوں اور علماء کے فتوی تکفیر سے مختلف نہیں ہے حالانکہ ان دونوں کے درمیان اصولاً بڑا فرق ہے مسلمانوں کے بہت سے قدیم و جدید اصلاح پسند لوگوں نے اپنی تنقیدوں میں قوم کی عام اخلاقی و دینی حالت پر تنقید کرتے ہوئے جو ملامت آمیز باتیں کہیں اور لکھی ہے ان کا منشا ساری قوم کی تکفیر کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو اصلی اور حقیقی اسلام کی طرف واپس آنے کے لیے اکسانا ہے اور وہ کوئی نئی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسلام کے انہی عقائد اور احکام کی پیروی کا مطالبہ کرتے ہیں جو سب مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے اسی طرح مختلف فرقوں کے علماء نے ایک دوسرے کی تکفیر میں جتنی تحریریں بھی لکھی ہیں وہ زیادہ تر اس بنیاد پر ہیں کہ ایک عالم کی رائے میں دوسرے فرقے کے لوگ اسلام کے مسلمہ عقائد سے ہٹ گئے ہیں نہ اس بنیاد پر کہ وہ اس عالم کی پیش کردہ کسی نئی بات کو نہیں مانتے اس کے برعکس قادیانیوں نے تمام غیر احمدی مسلمانوں کے مقابلے میں تکفیر اور عبادت و معاشرت کے مقاطع کی جو روش اختیار کی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کے دعوی نبوت کو نہیں مانتے اور ظاہر ہے کہ یہ دعوی نبوت ایک نئی چیز ہے اور اس عقیدہ ختم نبوت کے بالکل خلاف ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے یہ بنیادی اور اصولی فرق اس واقعی فرق کے علاوہ ہے کہ قادیانی تکفیر کے سوا کوئی دوسری تکفیر ایسی نہیں ہے کوئی دوسری تکفیر ایسی نہیں ہے جس نے مسلمانوں کے کسی فرقے کو عام مسلمانوں سے عبادات شادی بیاہ معاشی مفاد اور سیاسی آرزوؤں اور تمناؤں میں عملاً بالکل الگ کر دیا ہو اور زندگی کے ہر میدان میں اس کو سواد اعظم سے نبرت آزما کر دیا ہو قادیانیوں کی جارحانہ روش محض اتفاقی نہیں ہے نمبر تین عدالت میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر احمدی اپنے جارحانہ طور طریقوں سے آ جائیں اور ریاست ریاست کے اندر ایک قائم کرنے کی کوشش ترک کر دیں تو کیا پھر بھی انہیں ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جائے گا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت تک قادیانیوں سے ظہور میں آیا ہے وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک امت کے اندر دوسری امت بنانے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہے ہر دعوی نبوت این اپنی فطرت کے تقاضے سے ایک مستقل امت پیدا کرتا ہے اور اسے ان سب لوگوں سے جدا کر دیتا ہے جو اس دعوے کو نہ مانے یہ نئی امت اگر صاف اور سیدھے طریقے سے پہلی امت سے الگ ہو جائے تو نزا اور تصادم کی وہ خاص حالت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئی ہے لیکن اگر وہ امت کے اندر ایک امت بن کر رہنا چاہے تو کشمکش برپا ہونا ناگزیر ہے کیونکہ اس صورت میں مذہبی نظا کو معاشرتی نظا بننے سے اور پھر معاشی و سیاسی نظا تک پہنچنے سے کسی طرح نہیں روکا جا سکتا لہذا محض خیالی مفروضات پر کوئی ایسی رائے قائم کرنا لا حاصل ہے جو واقعات کی دنیا میں نہ چل سکتی ہو قادیانیوں کے مسلمانوں میں شامل رہنے کی کوئی صورت اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کی نبوت کا عقیدہ چھوڑ دیں اور اگر وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر انہیں مسلمانوں سے الگ ایک امت بن کر رہنا چاہیے اور اس امر واقعی کو دستوری و قانونی حیثیت سے تسلیم کیا جانا چاہیے کفر تکفیر اور خروج از اسلام نمبر چار عدالت میں کفر اور تکفیر کے متعلق کچھ اصولی سوالات بھی چھیڑے گئے ہیں مگر ان کے واضح اور تفشی بخش جوابات نہیں دیے گئے اس سلسلے میں چند باتیں وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے آنی چاہیے الف کفر اور خروج از اسلام ہر صورت اور ہر حالت میں لازماً ایک ہی چیز نہیں ہے جو کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آدمی ان بنیادی عقائد سے کسی عقیدے کا انکار کر دے جس کے ماننے کا اسلام میں مطالبہ کیا گیا ہو یا کسی ایسے قول یا فعل کا مرتکب ہو جو صریح طور پر انکار کا مترادف ہو مثلا بدھ کو سجدہ کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا قرآن کی بالا ارادہ توہین کرنا یا خدا اور رسول کے ثابت شدہ احکامات میں سے کسی کو ماننے سے انکار کر دینا یا ایمانی عقائد میں حذف یا اضافے یا تحریف کی نوعیت کا کوئی ایسا رد و بدل کر دے جس سے وہ عقیدہ بنیادی طور پر بگڑ جاتا ہو مثلا توحید کے ساتھ شرک جلی کی آمیزش یا انبیاء علیہ السلام کے زمرے میں کسی غیر نبی کو شامل کرنا اور اس کی تعلیمات کو وہی منزل من اللہ ماننا بے مذکورہ بالا کفر کے سوا قرآن اور حدیث میں بہت سے ایسے کافرانہ یا منافقانہ افعال اخلاق اور خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے لیے یا تو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں یا دوسرے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سلب ایمان کے ہم معنی ہیں مثلا استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو اور آن میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے ترک نماز کو حدیث میں کفر کہا گیا ہے جہاد سے جی چرانے والوں پر قرآن و حدیث دونوں میں منافقت کا حکم لگایا گیا ہے بد عہدی اور خیانت کرنے والے کے متعلق حدیث میں صاف کہا گیا ہے کہ اس کا دین ہے نہ ایمان اس طرح کی آیات اور احادیث کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض فرقوں مثلا معتزلہ اور خوارج نے اور بعض دوسرے غیر محتاط لوگوں نے ہر ایسے شخص کو خارج از اسلام ٹھہرا دیا جو خدا اور رسول کے ان ارشادات کا مسلاق ہو مگر نہ تو قرآن و حدیث کا سیاق و سباق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس خاص نوعیت کا کفر و نفاق آدمی کو خارج از ملت کر دیتا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے دور کا عمل ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ جن لوگوں میں اس نوعیت کا کفر و نفاق پایا گیا ان کو مسلمانوں کی ملت سے نکال باہر کیا گیا ہو اسی وجہ سے محتاط اہل علم نے ہمیشہ اس کفر و نفاق اور خارج از ملت کر دینے والے کفر کے درمیان فرق ملحوظ رکھا ہے اور انہیں خلط ملت کر دینے کی سخت مخالفت کی ہے مسلحین امت نے اگر کبھی اس نوعیت کے کافرانہ خسائل رکھنے والوں کو نامسلمان کہا بھی ہے تو ڈرانے اور اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے کہا ہے نہ کہ واقعی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کے لیے جیم کسی شخص کے قول یا فعل سے اگر کوئی ایسا مفہوم نکلتا ہو جو کفر سریح کا ہم معنی ہو تو اس پر تکفیر کا فتویٰ دینے سے پہلے ضروری ہے کہ خود اس شخص سے اس بات کا مطلب پوچھا جائے اس کے اقوال و افعال پر بحیثیت مجموعی نگاہ ڈال کر دیکھا جائے کہ اس کے اس خاص قول و فعل یا کون سا مفہوم اس کے مجموعی طرز و عمل سے مناسبت رکھتا ہے اور اگر اس کے قول یا فعل کی اچھی اور بری دونوں تعویلیں ممکن ہوں تو اچھی تعویل کو ترجیح دی جائے اللہ یہ کہ بڑی تعویل کو ترجیح دینے کے لیے قوی قرائن موجود ہوں اس میں شک نہیں کہ بہت سے علماء نے ان ضروری احتیاطوں کا لحاظ کیے بغیر دوسروں پر بے تحاشا تکفیر کے فتوے جڑ دیے ہیں مگر اس طرح کی غیر محتاط تکفیر کبھی یہ نتیجہ پیدا نہ کر سکی کہ جس کی تکفیر کی گئی ہو وہ واقعی خارج از ملت قرار پا گیا ہو صرف یہی نہیں کہ ایسے مکفرین کے دلائل کو دوسرے علماء کے دلائل نے بے وزن کر دیا بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے بھی تکفیر کے ان فتو کو قبول نہ کیا تاریخ میں صرف چند ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی فرقے کے خارج از ملت ہونے پر مسلمانوں میں اتفاق ہوا ہو اور ایسی ہر مثال میں خروج از ملت کا اتفاق کسی ایسے کفر سریح کی وجہ سے ہوا ہے جس میں واقعی کسی تعویل کی گنجائش نہ تھی مثلا نصیریوں کے معاملے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہتے تھے یا فرقہ یزیدیہ کے معاملے میں جو اس بات کے قائل تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے گا اور اس کے آنے پر شریعت محمدیہ منسوخ ہو جائے گی یہ فرقہ میمونیہ کے معاملے میں جو سورہ یوسف کو قرآن کی ایک سورہ ماننے سے انکار کرتے تھے ان گنی چنی مثالوں پر اب صرف ایک قادیانی گروہ کا اضافہ ہوا ہے جن کی تکفیر بامانی خروج ازملت پر تمام علماء اسلام اور عام مسلمان متفق ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بات ہی ایسی لے کر اٹھے ہیں جن کی موجودگی میں ہمارا اور ان کا بیک وقت مسلم و مومن ہونا ممکن نہیں ہے ان کا نبی اگر سچا ہے تو ہم کافر ہیں اور جھوٹا ہے تو وہ کافر ہے دال بلا شبہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو کافر کہے اور وہ درحقیقت کافر نہ ہو تو کفر اسی شخص کی طرف پلٹ جائے گا جس نے اسے کافر کہا تھا مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کوئی میری تکفیر کرے میں جواب میں اس کی تکفیر کر ڈالوں یہ بات نہ حدیث کے الفاظ سے نکلتی ہے اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہو سکتا تھا کہ جھگڑالو شخصیتوں کو تکفیر بازی کے لیے ایک ہتھیار فراہم کر دیں حدیث کا منشا صرف یہ ہے کہ تکفیر کا فتویٰ دیتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وہ تکفیر کر رہا ہو وہ حقیقت میں کافر نہ ہو اور خدا کے ہاں الٹا یہ مفتی ہی کفر بانٹنے کے جرم میں پکڑا جائے